على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین نظام اور عفت معاب خواتین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں دین اسلام کے اہم ترین عنوان کی نسبت سے جمع کروایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معزز سامعین کرام آج کا جلسہ دو الگ الگ عنوانوں کا مجموعہ ہے جلسے کا ایک عنوان ہے اصلاح معاشرہ اور عنوان کا دوسرا حصہ ہے دہشت گردی مخالف بڑی عجیب و غریب بات ہے شاید آسمان کے فرشتے اگر دیکھ رہے ہوں اس منظر کو اور یقیناً دیکھتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے سرور تون آقائد عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین کے کسی حصے میں بھی دین کی باتوں کی نسبت سے لوگ جڑتے ہیں ملائکہ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور وہ آسمان والوں کے لیے وہ مجلسیں ایسی ہیں جیسے دنیا والوں کے لیے آسمان کے ستارے آج وہ دیکھ رہے ہوں گے آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت جس امت میں آنے کے لیے بڑے بڑے پیغمبر ال العزم انبیاء اللہ تبارک تعالیٰ سے انہوں نے درخواست کی تھی اے اللہ ہماری نبوت ہماری رسالت لے لیں ہمیں جو کتاب دی گئی ہے وہ کتاب آپ لے لیں اور بدلے میں آئے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور آپ کے غلاموں میں ہمیں بنا دیجیے فرشتے دیکھ رہے ہوں گے وہ امت جسے خیر امت کا لقب دیا گیا وہ امت جسے امت وسط کا لقب دیا گیا وہ امت جب انبیاء علی نبی علیہ و وسلام کی قیامت کے دن ان کی امتیں تجویز کریں گی ان کی نبوت اور رسالت کو جھٹلائیں گی پچھلے انبیاء علیہ السلاط وسلام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق اللہ جس امت سے کروائے گا آج یہ امت اپنی اصلاح کی فکر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اللہ سے قرآن لے کر دنیا کے چپے چپے میں پہنچانے کے بجائے دنیا کی خشکی میں دنیا کی تری میں دنیا کی آزادی میں اور دنیا کے ویرانے میں اور دنیا کے بیابان اور جنگلوں میں شجر شجر پر حجر حجر پر آقا کا نام روشن کرنے کے بجائے آج یہ امت اس بات کی فکر میں ہے کہ یہ اپنی ماں کے زنا سے کیسے بچے جس کو آخا نے فرمایا کہ سوت کا کم سے کم درجہ اپنی ماں سے ستر بار زنا کرنے کے برابر ہے آج یہ امت یہ فکر لے کر بیٹھی ہے کہ بیٹا ماں کی بلاکار کرنے جانا جا رہا ہے ماں اگر سود لیتی ہے اور سود دیتی ہے تو ماں بیٹے کو بلاکار کرنے کے لیے بلا رہی ہے اصلاح معاشرہ کا مطلب یہی کہ امت کو سود سے بچایا جائے امت کو رشوت سے بچایا جائے امت کو حیال الصلاح کا مطلب بتایا جائے امت کو حیال الفلاح کا مطلب بتایا جائے امت کو یہ بتایا جائے کہ داڑھی منانے والا نہ مردہ اور ہجڑا ہوتا ہے اپنی بیوی کے لائق نہیں ہوتا اور داڑھی منانے والا اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہوتا ہے نبی کا دشمن ہوتا ہے دین کا غدار ہوتا ہے بے پردہ عورت اور رنڈی میں کوئی فرق نہیں ہے اور فاہشہ عورت اور بازاری عورت اور آقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات جو امہات المؤمنین ہیں ان کے پردے کو چھوڑنے والی عورت اور بازاری عورت میں کوئی فرق نہیں پر اس سے آج دیکھ رہے ہوں گے یہ نظارہ اس امت کو کیا ہو گیا ہے ان نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے ان بوڑھوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آئے تھے دنیا میں خیر امت بن کر آئے تھے روٹی بانٹنے کے لیے آئے تھے قرآن دینے کے لیے آئے تھے نبی کی سنتوں کو دنیا میں پھیلانے کے لیے آئے تھے جنگلوں اور بیابانوں میں اسلام کی شمع کو روشن کرنے کے لیے آج مل بیٹھے ہیں کہ کوئی بیٹا اپنی ماں کے پاس جا رہا ہے اس کے کپڑے مادر داد برہنا کر کر اس کی آبرو لوٹنے کے لیے آج امت فکر میں بیٹھی ہے کہ اس بیٹے کو ماں کے ساتھ بنا کرنے سے کیسے بچایا جائے ماں زندی ہو تو ماں کے ساتھ بڑا حدیث کے اندر یہ نہیں ہے علماء بیٹھے ہیں پوچھ لیجیے حدیث میں صرف یہ ہے کہ سوت کا کم سے کم ادنا درجے کا جو عذاب ہے اپنی ماں کے ساتھ ستر سے زائد مرتبہ زنا کرنے کے اس کے اندر زندہ اور مردہ کی قید نہیں یہ امت اگر وہ امبیا نبی علیہ السلاط وسلام جنہوں نے دعا کی تھی اے باری تعالیٰ ہمیں یہ امت نصیب فرمائیے ہم اس امت کے اندر جانا چاہتے ہیں اس امت کے پیغمبر بن کر نہیں اگر سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جینا ارے ہی صلاح و تسلیم تشریف لائیں گے تو وہ بحیثیت نبی اور بحیثیت رسول نہیں آئیں گے بلکہ آقا کے ایک ادنا امتی اور ایک ادنا فرمایا موسا و حیم لگا وسیع ہوگا اگر حضرت موسا بھی آ جائے حضرت عیسیٰ بھی آ جائے صاحب سوراخ بھی آ جائے صاحب انجیل بھی آ جائے اگر انہیں جنت پانا ہے تو میرے نقش قدم پر چلنا ہے نے فرمایا حضرت موسا اور حضرت عیسا آئے تو میری سنتوں پر چلیں گے اور آپ کا گاڑی منڈانے والا آج بے پردہ عورت آج گھروں کے اندر سنیماؤں سے گھروں کو آباد کرنے والا دانوں سے آباد کرنے والا ابھی عشاء کی نماز کے بعد ایک مسلمان صاحب کا موبائل بجا کیا ہوتا ہے موبائل کے اندر پہلے مسلمان گھروں کی شناخت تھی گھروں سے تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی ذکر اللہ کی آواز آیا کرتی تھی عورتوں کے تعلیم اور تربیت کی آواز آیا کرتی تھی کیا پہچان ہے اللہ کے گھر میں موبائل سے ڈھیرے چماروں کے گانے نکل رہے ہیں قبرستان کی دیوار سے متصل کھڑا ہو کر مسلمان کئی چست یہود و نصارہ کی پیانٹ پہن کر جن خبروں کو دیکھ کر آخرت کو یاد کرنا چاہیے جس میں اس میں کسی کی ماں کی خبر ہوگی کسی کے باپ کی خبر ہوگی کسی کے دادا اور دادی کی خبر ہوگی اور اس کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اگر میں ایکسیڈنٹ میں ٹکڑے ہو جاؤں میں مر جاؤں کل اسی قبرستان کے اندر مجھے دفن کیا جائے گا ایک طرف حیال حیا حیال الفلاح کی صدا آ رہی ہوگی اور دوسری طرف یہ کھڑا ہو کر دیر کی طرف رخ کر کر اور مسجد کی طرف پیٹ کر کر کھڑے ہو کر کمار کی طرح پیشاب کر رہا ہے فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے کن فکروں کے اندر یہ امت آج بیٹھی ہوئی ہے یا ایسے ہی جلسہ کہ کچھ مرد حضرات ایک جلسہ کرے اور اس کا عنوان یہ رکھے کہ مرد کیا ہوتا ہے عورتیں جلسہ رکھیں اور وہ فکر کرے عورت کیا ہوتی ہے یہ کوئی بتانے کی بات ہے مرد اگر نہ مردہ ہو جاتا ہے تو اسے بتانے کی ضرورت پڑتی ہے عورت اگر اپنے مقام سے ہٹ جاتی ہے اسے بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ عورت تو عورت ہے مرد تو مرد ہے آج مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت کہ کلمہ کیا ہوتا ہے قرآن کیا ہوتا ہے سود کی کیا برائی ہے رشوت کا کیا آزاد ہے ابھی الیکشن آپ کے علاقے میں بھی ہوا ہوگا کتنے نوجوانوں نے اپنے ایمان کیا اپنے ضمیر کا سودا کیا چند سکوں نے ابھی بی جے پی کی حکومت آئی اور جو چیف منسٹر آیا بی جے پی کا لیڈر تھا ایک زمین فروش علماء کی جماعت ایمان فروش علماء کی جماعت اللہ نہیں کعبہ نہیں نبی کا روزہ نہیں گنبد خزرا نہیں جا رہے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کے لیے ہمارے مدرسوں کو تم نہ ختم کرو ہماری مسجدوں سے اذانوں کو ختم نہ کرو پوچھو علماء سے دارلوم سے فتوا منگاؤ مظاہر سے فتوا منگاؤ نٹوا سے فتوا منگاؤ ہر نین شریفین سے فتوا منگاؤ جو حکومت کو نقصان کا مالک سمجھتا ہو اور جو یہ سمجھتا ہو کہ چیف منسٹر کے جوتوں کے سبقے میں ہمارے مدرسے چلتے ہیں چیف منسٹر کے جوتوں کے سبقے میں حیال الفلاح حیال الفلاح کی پکار ہوتی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا تو دور کی بات ان مدرسوں میں اپنے بچوں کو داخل کرنا تو دور کی بات پوچھو میں دیوبندی اور بریلی کی بات کرنے نہیں آیا ہوں میں مقاط فکر کو لڑانے نہیں آیا ہوں ایمان اور اسلام کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں پوچھو ہر شریفین کے مفتی کے سے جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی سے پوچھو غیر مقلدین اہل حدیث اپنے مکتب فکر کے مفتی سے پوچھیں بریلی بریلی کے مکتب فکر سے پوچھیں دیوبندی دیوبندی مکتب فکر کے مفتیان کے سے پوچھیں جماعتی احباب نظام الدین کے مدرسے میں مرکز سے پوچھے کہ وہ علماء جو کسی حکومت کے چیف منسٹر کو اور کسی ریاست کے چیف منسٹر کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہوں پناہ لینے کے لیے جاتے ہو ان کے پیچھے تاب امام کے کہہ کر نماز پڑھنا جائز ہے ان مدارس کو بچانے والا اللہ ان مدارس کو چلانے والا اللہ ان مدارس کو باقی رکھنے والا اللہ امنا نظر نزل ذکر ہو وہ امنا اللہ نے کہا ہم نے نصیحت کو نازل کیا ہم نے قرآن کو نازل کیا بی جے پی مدارس کو بچانے والی نہیں بلا لو اپنے آواز داخ کو خبروں سے بلا لو اگر بلا سکتے ہو جنات کی مدد لو انسان کی مدد لو شیا کی مدد لو میرا رب اگر حفاظت کرنے پر آئے کی جگہ نہیں ہٹا سکتے تم کہاں گیا ایمان کہاں گیا توکل توکل کا درد دینے والے خدا کر درد دینے والے امامے والے آپ کہیں گے آپ بھی کے ذات اور برادری کے علماء سے جیسے دنیا میں ہر چیز اصلی اور نقلی ہوا کرتی ہے تو علماء کے اندر نہیں ہوتا آقا نے نہیں فرمایا کہ میری امت کے جو علماء حق ہیں اور میری امت کے اندر بعض علماء ہیں علماء سو ہیں آپ نے نہیں فرمایا و اگلو وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے آقا نے نہیں فرمایا ایک غریب فقیر منگا شادی کرتے وقت لڑکی کی پرکھ کر سکتا ہے بازار میں جا کر کھوٹے اور کھڑے کی فرق کر سکتا ہے گاہک اور تاجر اور تجھے علماء کا فرق معلوم نہیں علماء سو شو کون ہے علماء ربانی کون ہے علماء شیطانی کون ہے یہ کیا عنوان لیا فلموں میں کام کرنے والے زانی اور حرامیوں کا طریقہ پسند تھا تیری ماں اور بہنوں کو فلموں میں کام کرنے والی رنڈیاں اور دستکاری کرنے والی حرام زادیوں کا طریقہ پسند تھا دینے کی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی تیرے ساتھ جبرائیل تو نہیں آئے تھے تیرے ساتھ آسمان کا کوئی صحیفہ تو نہیں نازل ہوا تھا تیرے ساتھ آسمان کی کوئی کتاب اتری تو نہیں تھی اور میرا رب تیرے سجدوں کا محتاج بھی نہیں ہے میرا تیرے درود پاک کے محتاج بھی نہیں ہے میرے رب کے لیے پوری کائنات مل کر سجدہ کرے زمین کی مخلوق آسمان کی مخلوق زمین و آسمان کی بڑائی ہے تیرے میرے سجا کرنے سے تمام مخلوق کی عبادت کرنے سے میرے رب کی عظمت میں اضافہ ہونے کا نہیں اور ساری مخلوق مل کر رب سے بغاوت کرے کل اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ان انسانوں کی جماعت اے جنات کی جماعت جمع کر لو اپنے آبا کو بلا لو کو بلا لو گڑے ہوئے مردوں کو کھال لو اور پوری حکومتوں کو جمع کر لو پوری سلطنتوں کو جمع کر لو تمہارے آباد باد سیاسی کو جمع کر لو ابلیس کو جمع کر لو لاتوزا کو جمع کر لو حول کو جمع کر لو اور جتنے مابوڈان واقعہ جتنے سروس جتنے ہم یا ان تنفذوا من اقطار سوارا والارض لا تنفذون میرا رب کہتا ہے جو کہاں بغاوت کرو گے سمندر میں جاؤ گے پہاڑ کے ہاروں میں جاؤ گے بیاگا میں جاؤ گے جنگلوں میں جاؤ گے لا تنفذون نہ اللہ بھی سنتا جہاں جاؤ گے وہاں میری قدرت کو پاؤ گے میرا رب تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے اور تمہارے سجدے نہ کرنے سے میرے رب کی عظمت میں کوئی فرق پڑنے کا نہیں ہے اور جب تمہیں گنا کرنا تھا کفر پسند تھا بت پرستی پسند تھی ماں کا بلاکار پسند تھا رشوت لے کر رشوت دے کر تمہیں پیٹ کے اندر جہنم کا لہو اور جہنم کی پیپ داخل کرنا پسند تھا تمہیں الیکشن کے اندر نیتاؤں کے پیچھے فکر نہیں تھی اپنی قبر کی فکر نہیں تھی اپنے وہ کی حالت کیا سب کا تذکرہ نہ ہو وقت لو ہوں ہر ہوں جس کے اندر اس بات کا تذکرہ نہ ہو اس دن دل لدینہ یہ قاتل اور جس کے اندر اس بات کا تذکرہ نہ ہو یا یو حل لدینہ آمن ہوں میں رکھوں ادا تیل رقم ان پھرو تیل سبیل اللہ استاقل تم ادھر کیا جہاد کی آیتیں ہونے سے مسلمان دہشت گرد ہو جائے گا کیا حدیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں غزوات کا بیان آنے سے اور جہاد کا بیان آنے سے نہ حضرت کیا ہے مہینے کا بیان کر کر گزار لو متولی داڑھی مڈا خور حرام خور مسجد کا پیسہ کھانے والا اور آپ کی پراپرٹی کو چار ہونے والا اس سیاسی کتے میں اس حرام زادے میں کوئی فرق نہیں وہ پانچ سال میں ایک مرتبہ بدل بھی جاتا ہے لیکن یہ مرد دم تک عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں نہیں حضرت کیا محرم کا مہینہ محرم کا بیان کرو جمالی استانی کا مہینہ اس کا بیان کرو رجب کا مہینہ میں سارا حضرت تمہیں بچ کو بھاگ جاتی آج یہ مسجد میں رہتی سما وہ مسجد میں رہتی ہمیں رہنے والے یہ نہیں رہتا امام اس دنیا میں وہ آسمانوں میں رہنے والا وہ قبرستان میں روسنے والا اس کو کبھی انہوں نے اپنا تسلیم کیا ہی نہیں وہ بیسوں سال اسی محلے میں امامت کرے اسی مدرسے میں وہ تدریس کا مشغلہ اپنا ہے وہ اپنا ہو ہی نہیں سکتا اسامہ کا نام نہ نکو پڑوس ملک بولو پاکستان بولو نکو بنگلہ دیش بولو نکو دہشت گرد اور کا کلر استعمال کر اور طالبان توبہ توبہ توبہ اسامہ ملا عمر اس سے تو خوشی نہ جاتی ہے بدن میں خارش پیدا ہو جاتی ہے ریز ہو جاتا ہے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے میں کہتا ہوں اللہ سے موت مانگ لو یا اللہ اس بزدلی کی زندگی سے عزت کی موت دے دے اے اللہ اس ناکامی کی زندگی سے کلمے کی موت دے دے یہ کیا مصیبت ہے قربانیاں ہماری ملک ہمارا مدارس کے لیے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوی رحمت اللہ علیہ نے جب جیون کی بنا کی تو ہاتھ اصول لکھے کہا کہ غریب کا پائی پائی لے لینا اور کسان سے ڈالا مانگ لینا حکومت بخت کی مدد نہ لینا ہم حکومتوں کے پاس گئے نہیں ہم حکومتوں کے ویز کو نہیں لیا بلکہ ہمارے اکادرین ہیں سارے ملک کے اندر ایک تحریک چلائی کہ وہ مدارس مدرسہ بورڈ جہاں حکومت سے اڑیسہ میں بہار میں جھارکھنڈ کے علاقوں میں وہاں پر مدرسہ بورڈ ہے اور حکومت سے تنخواہیں ملتی ہیں ہمارے اکابرین ان کا زور ہے کہ حکومت کی تنخواہیں بھی نہ لو تم فخر و فاقے کو اپناؤ بوسیدہ سیدھا مکان میں رہو پھٹے پرانے کپڑے پہنو اپنا کھایا اپنا پہنا اور بھیک مانگ کر پتلی دال کھلا کر جلی ہوئی روٹیاں ہم نے کھلا کر مدرسوں کے بچوں کو قال اللہ قال رسول پڑھایا ہم نے انہیں حیوان سے انسان بنایا آج یہ کمی میں کتے لچے ڈاکو جنہیں کھانے پینے کی تمیز نہیں تھی جنہیں کپڑا پہننے کا طریقہ نہیں تھا ہندوستان کے اندر اگر کپڑا پہننا سکھایا انہی مسلمانوں کی وہ صحابہ کرام جو کیرلا کے راستے سے عرب کی سرزمین سے بن کر آئے تھے نئے کی و جلالت کی قسم اگر کیرلا کی زمین کو بولنے کی طاقت ہوگی وہ یہی کہے گی اس ہندوستان کا انسان ننگا رہتا تھا پتوں میں کھاتا تھا ہریانوں کی طرح زندگی گزارتا تھا وہ صحابہ کرام کا سب اس نے انسانیت سے سبق سیکھے اس نے کپڑا پہننا سیکھا اس نے بڑوں کا اور احترام سیکھا اس نے چھوٹوں پر شفقت سیکھا اس نے ایمانداری کو سیکھا اس نے دیانتداری کو سیکھا اس نے عورتوں کی آنکھوں کے اندر حیا دی شرم کی چادر دی اور پاک دامنی اور اس وقت کی چادر ہم نے ہندوستان کو سوارا ہم نے شرم دی ہم نے حیا دی ہم نے لباس دی ہم نے تہذیب دیا ہم نے تمدن دیا ہم نے کیریکٹر دیا ہم نے اخلاق دیا ہم نے ظالم انگریز کے شکنجے سے ہندوستان کو آزادی دلائی اور آج کا طریقہ اور آج کا ہرا لٹا ہمارا ترن گیا ہمارا دس لہو لٹی ہماری قسمتیں کس کے بعد کا کیا ہوا کون تھا جنگ آزادی میں آگے آگے کس کے شاہد العزیز رحمت اللہ علیہ کے فتوے کو پنڈت عمل کرنے والے تھے یا پادری عمل کرنے والے تھے ملا کے فتوے کو مسلمان ماننے والا نہیں تھا وہ کون سی قوم تھی کون تھا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی جس نے عدالت کے کٹہرے میں جب کھڑا ہوا اور جج سولی پر چڑھانے کے لیے تیار تھا لائر نے کہا اور وکیل نے کہا حسین احمد آج آپ کا ایک بول آپ کو نجات دلا سکتا ہے اور شریعت اجازت دیتی ہے اپنی جان بچانے کا وقت آئے اور اپنی آبرو بچانے کا وقت آئے تو رہا غیر ولا ابھی فلا اسما علیہ کہ دل پر سینے پر چٹان رکھتے ہوئے کوئی غلط فہیم کہہ دیا جا سکتا ہے حسین آج کہہ دو کہ تم نے یہ جو فتوا تعبیر کیا کہ انگریزی ملٹری کے اندر اور انگریزی پولیس کے اندر مسلمانوں کی شمولیت حرام ہونے کا جو فتوا دیا حسین آج انکار کر دو تمہارے رب کا قرآن کہتا ہے آج انقلاب جو مجبور ہو جائے اور جو جکڑا جائے اس پر کوئی جبر نہیں ہے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہا لائے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین موت سے ڈرنے والا ہے حسین کو پتا تھا کہ آج جس حسین کے خلاف جو ہے احکامات کو صادر کرنے والا اور سوئی پر لٹکانے کا فیصلہ صادر کرنے والا ہے اس لیے حسین احمد پر جو سفید امامہ باندھ کرایا ہے وہ امامہ نہیں یہ کہہ کرایا ہے جن جی کے جی انگریزوں کے مال و دولت پر ٹوٹتا رہا سوئی پر جانے شہادت دوست کرنے کے بعد انگریزی ہندی بھی کفن کے طور پر حسین استعمال کرنا نہیں چاہتا لوگوں سنو اگر یہ کم بہت ملو انگریز مجھے سوری پر لٹکا کر جامع شہادت نوش کرنے کی شہادت مہیا کر دے تو لوگوں اس کا کفن بھی مجھے نہ دینا یہ مامان نہیں کفن باندھ کر پہلے ہی عدالت کے کٹہرے میں آیا ہوا ہے کیا قربانی نہیں دی ہم نے پوچھو انڈمان نکوبار کی جیلوں سے کالے پانی سے پوچھو مالٹا کی جیل سے پوچھو دلی اور میرٹ کے درمیان آنے والے درختوں سے پوچھو شاملی کے میدان سے پوچھو کون چور ہے کون حرام زیادہ ہے آپ کون ڈاکو کون دہشت گرد کیا کہہ رہا ہے یہ کسی پاگل کتے نے اس کو کاٹ لیا کسی سانس نے ڈس لیا یہ ماں کا جانی ہے کیا کہہ رہا ہے جان ہماری گئی ملک ہمارے اجڑے علماء کو خنزیر کے چمڑے کے اندر ڈال ڈال کر آپ کے اندر بھونا گیا ایسی تعلیم کو درختوں پر لٹکا کر سولی دے دی گئی اس ملک کے لیے کیا وفاداری نہیں کی ہم نے کیا قربانی نہیں دی ہم نے کون شک کر رہا ہے آج وہی سب سے بڑا دہشت گرد ہے ہم نے مساجد سے امن کا پیغام دیا ہے ہم نے مدارس سے سلامتی کا سبق ہم نے دیا ہے ہمارے مساجد اور مدارس امن اور سلامتی کے گہوارہ ہیں دہشت گردی اور مدارس یہ جو عنوان مسلمانوں نے چلا رکھا ہے مدار سے عربیہ اور دہشت گردی میں تو کہتا ہوں کہ ان کا دماغ خراب ہے یہ تو انگریزوں کے پڑھائے ہوئے سبق کو پڑھ رہے ہیں یہ امریکہ کے دیے ہوئے لسن کو دوہرا رہے ہیں یہ ٹونی بلیر کی لکھی ہوئی نظم کو گنگنا رہے ہیں کیا دینا دینا مدارس عربیہ کا اور دہشت گردی کا بات کرو امریکہ اور دہشت گردی کی بات کرو بش ٹونی بلیر اور دہشت گردی کی بات کرو عراق کی مظلومیت کی بات کرو فلسطین کی مظلومیت کی بات کرو بوسیمیا کی مظلومیت کی میرے رب کی عزت و جلالت کے قسم اگر یہ بات جھوٹی ہو میرا رب قادر ہے میری سانسوں کے لینے اور دینے پر وہ جو چاہے سلوک کرے آج صبح میں اشراق کی نماز کے آس پاس نیٹ پر بیٹھا ہوا تھا تو اچانک ایک ویڈیو سامنے آئی اور اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوتے ہیں کئی فقان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا ہوا تھا میں نے کہا کہ اس کو کلک کریں دیکھیں اوپن کریں ہوتا کیا ہے یہ آنکھیں اگر غلط دیکھی ہو یہ بات اگر میری غلط ہو میرے اللہ جو چاہے تو میرے ساتھ سلوک کرنا آخا کی شکل بھیانک قسم کی ڈرونی بڑی بڑی تلوار نما مت موت سر پر بند رکھا ہوا پیچھے کچھ عورتیں دونوں ہاتھ کے اندر دو تلوار کون دہشت گرد ہے ہم نے آج تک رام کا مذاق اڑایا ہم نے لکشمن کا مذاق اڑایا ہم نے سیتا کا مذاق اڑایا ہم نے مہا بھارت کا مذاق اڑایا ہم نے ہندو دھرم کا مذاق اڑایا ہندو بھائی اگر تمہارے کانوں تک بات پہنچ رہی ہو کوئی ریکارڈ تمہارے پاس ایسا ہو کہ مسلمانوں نے چودہ سو سالہ تاریخ کے اندر خلافت کے دور کے اندر محمد بن قاسم کے دور کے اندر عالمگیر کے دور کے اندر شاہ جہاں کے دور کے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے دور کے اندر میرے ہندو بھائیوں تک اگر پیغام پہنچ رہا ہو ایک مثال بتائیں کبھی رام کا مذاق اڑایا ہو کبھی گیتا کا مذاق اڑایا ہو کبھی رامائن اور مہا بھارت کا مذاق اڑایا ہو بلکہ میرا رب کلام پاک کے اندر ہمیں حکم دیتا ہے وجہ من دون علم اے اے کے کے کے ماننے ماننے ماننے والوں والوں والوں لکشمن لات کہتا ہے ان کو گالیاں دینا تمہیں گالیاں دینا اس کو گالیاں دینے کے برابر ہے کون مسلمان اپنے خدا کو گالی دے گا نہیں پوچھو آیت ولا تصب الدینہ دون اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کی جاتی ہے کسی اور کی کی جاتی ہے پورے پنڈت آ جائیں پورے پادری آ جائیں پورے دنیا کے رہنما آ جائیں میری خدا کی توحید کے سامنے میرے خدا کی الوحیت کے سامنے میرے کی عزت و جلالت کی قدم چاند بے نور ہو سکتا ہے اور سورج بے نور ہو سکتا ہے ستاروں کی سمجھا جا سکتی ہے مجھ سے بنے بار کے سامنے میرے عزت و جلالت کی قسم تم اپنے معبودوں کی حقانیت کو دس منٹ تک ثابت نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی میرا رب کہتا ہے ولا تصب الدین اللہ اللہ اے غیر کی پوجا کرنے والوں کو گالیاں دینا گویا مجھے گالی دینا ہے تم کسی اور کی ماں کی گالی دو گے وہ لوٹ کر تمہاری ماں کی گالی دے گا تم رام کی گالی دو گے وہ کہے گا تمہارا خدا تمہارا نبی ایسا ہے کون اور اسٹیٹ کسی ویب اسٹیٹ کے اندر ہم نے کھٹا کیا ہو ہم نے کسی طوری کا انجیل کا مذاق اڑایا ہو ہم نے کسی کا نہیں ہو گئے میرے نبی نے آگے فرمایا اللہ اقلی اللہ کلیمت علی اسلام بیس یا بیس زلیل فرمایا ہم عزت سے دیتے تھے دیوبند نے دیا انار کے درخت نے دیا شیخ الاسلام نے دیا شیخ الہند نے دیا شیخ اور شیخ الحدیث زکریہ نے دیا اور امداد اللہ مہاجر مکی نے دیا رشید احمد گنگو ہی نے دیا اشرف علی خانوی نے دیا نظام الدین نے دیا اور فرید الدین گن چکر نے دیا ہزاروں ہمارے اکابر بزرگان دین بھی قابل اور مشرق سے لے کر مغرب تک سیمان سے لے کر جنوب تک بیس عزیز عزت ہی کا سودا کرتے رہے عزت کی مانو تو مانو ورنہ وہ دلی زلیل بھی ہم جانتے ہیں کہ نے فرمایا کہ زلیل کو ذلت کے ساتھ اس گھر میں کلیمے کو داخل کیا جائے گا بدلو ہمارے صبر کا پیمانہ اب لگ ہو چکا ہے اب مزید گالیاں ہم برداشت نہیں کریں گے ہم ننگا کر کے رکھ دیں گے کون رشوت کھانے والا ہے کون گھوٹالے کرنے والا ہے کون آبرو لوٹنے والا ہے کون کتے کے بسکٹ چلانے والا ہے کون یتیموں کے مال کو ہڑپنے والا ہے کون غریبوں اور بیواؤں کی چینشینوں پر ڈاکہ ڈالنے والا ہے کون غریب اور یہ اور جو ہے مجبور مسلمانوں کے قبرستانوں کے قبروں کا سودا کرنے والا ہے بتلا دو دنیا والوں کو ہمارے قبر کا پیمانہ لبریٹ ہو چکا ہے اب ہم وہ دلی شریر پر آئیں گے ہمارے آقا نے ہمیں قرآن بھی دیا تھا ہمارے آخا نے ہمیں حدیث بھی دی تھی ہمارے آخا نے کوئی کہا بھی گیا انار صلاح کا نوی اے آقا آپ کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہم اس پر آج تک عمل کرتے رہے ہمارے سامنے سب مکہ کا وہ موقع تھا کہ آقا کا بال آقا کا بھیڑیا آقا کے راستے میں کاٹے ڈالنے والا آقا کے اوپر اون کی اوجھڑی ڈالنے والا آقا کی صاحب دادی حضرت زینب کو وہ ہماری جو آپ کے اوپر تیز چلانے والا کہ مدین منورہ میں اپنی جگر اور نور نظر کو لے کر آپ کا دامن بہت حال ہو گیا تھا ہمارے سامنے آقا کا وہ منظر ہے آپ نے دشمنوں کو دیکھ کر فرمایا تھا لا نہ لیاؤں اس بہو انتم کا آج کے دن تم سے کوئی بدلا نہیں لیا جائے گا آج تم تمام کے تمام آزاد ہو آقا کے سیرت کے اس پہلو پر ہم ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک عمل کرنے والے سے مان نہ ہو مان لو کل اگر تمہاری نگاہ خبردار مدرسے کی طرف پڑے گی کسی مسجد کی طرف پڑے گی ہم بی جے پی پر ایمان نہیں لائے ہم کانگریس پر ایمان نہیں لائے ہم حکومتوں سے ڈرنے والے نہیں ہم ملٹری سے ڈرنے والے نہیں ہمارے پیدائش کے بعد کانگریس ہمارے کان میں جو بول ڈالے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے سپر پاور اماں بھی نہیں سپر پاور تیرا باپ بھی نہیں تیرا دادا بھی نہیں تیرا باپ سپر پاور تھا میرا رقص لگڑے مچھر سے تیرے سپر پاور طاقت کو برباد کر دیا تیرا باپ ترآم سپر پاور تھا ستر ہزار شہروں پر اس کی حکومت تھی پچہتر لاکھ موسا کے لیے رحمت بنا اسی پانی کو آزاد بنا کر تیرے باپ فرون کو غرض کر دیا شعیب کو تباہ کر دیا برباد کر دیا تو کسی داڑھی مڑے کو ڈرانا ہو تو ڈرا لے کسی سوتکار کو ڈرانا ہو تو ڈرا لے کسی حرام کے پلے کو ڈرانا ہو تو ڈرا لے کبھی ہمیں تو ڈرا نہیں سکتا ہم اللہ کو ماننے والے کعبے کے تقدس کو ماننے والے نبی کے روزے کی حرمت کو ماننے والے کپڑے بدلتے رہے تیرے نام بدلتے رہے تو کال سینٹر میں بیٹھ کر کبھی تو جان بن جاتا ہے کبھی ابراہم بن جاتا ہے کبھی ابراہیم بن جاتا ہے کبھی اور بھیڑ بن جاتا ہے کبھی رام بن جاتا ہے ہم محمدی پیدا ہوئے محمدی جی رہے ہیں محمدی مریں گے ہمارا پیغامہ وہی ہے ہمارا لباس وہی ہے ہماری وشواس وہی ہے ہماری داڑھی وہی ہے ہمارے محمد جہاں ہمیں گئے تھے چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا آج تک ہم وہی کھڑے ہیں کبھی تیری جان اوپر چلی جاتی ہے کبھی تیری جان نیچے آ جاتی ہے کبھی تیر کان میں بالی آ جاتی ہے کبھی تیرے سر پر چوٹی آ جاتی ہے کبھی تیری عورت مرد بن جاتے ہیں کبھی تیرے پجاری ہے چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والا ہے اور ہم وہ ہیں جو سورج کی بنانے والے کی عبادت کرنے والے کل لا ہلکا کل ولا ما کا اما واب کون سی احساس کم ترین میں مبتلا ہو مسلمان دہشت گرد کا لفظ زیبا نہیں دیتا خود آئینے میں اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا کمینہ حرامی دہشت گرد اگر ہے تو یہی امریکہ ہے یہی اسرائیل ہے یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے مدارس کے درپے ہیں ہم نے کبھی کسی کا مذاق اڑایا آج چوبیس گھنٹے نہیں بیتے چوبیس گھنٹے نہیں آخر عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بمبار بتایا گیا ہاتھ میں تلوار بتائی گئی ارے پنکھا چلاؤ بھائی ہاتھ میں تلوار بتائی گئی اور عورتوں کو پیچھے رکھ کر عورتوں کا عاشق اور عورتوں کا رسیہ بتایا گیا نقل کفر کفر نواشک ہمارا دل نہیں کہتا آخا کے بارے میں یہ جملے کہیں کے بارے میں یہ الفاظ کہیں ہم چاہتے تو رام کو بنا سکتے تھے ہم چاہتے تھے لکشمن کو بنا سکتے تھے بلکہ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب تعلیم الاسلام ہے ہندوستان کے دیہات دیہات میں گاؤں گاؤں میں چپے چپے میں گلی گلی میں کوچے کوچے میں ایک کتاب ملتی ہے کلیوں تمہاری طرح ہم نے دولت کو سوئی جان کے اندر نہیں چھپا رکھا ہے ہم نے تمہاری طرح کسی کے حقوق پر ڈاکہ ڈال نہیں رکھا ہے ہماری کتاب کھلی ہے یہ علماء بیٹھے ہیں پوچھو ہمیں گالیاں بھی دی مخالف مقصد فکر والوں نے کہ رام کو بھی انہوں نے نبی مان لیا گوتم بدھ کو بھی نبی مان لیا تعلیم اسلام کے اندر لکھا ہوا ہے ولی کل قوم ہر قوم کے لیے اللہ حادی بھیجتا ہے کبھی اللہ کسی قوم کو حادی سے خالی نہیں رکھا ہدایت دینے والے سے خالی نہیں رکھا حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں ممکن ہے کہ رام اپنے قوم کا حادی ہو ممکن ہے لکشمن گوتم بدھ اپنے قوم کے حادی ہو ہم نے تمہارا نام عزت سے لیا ہے تمہیں حادی سمجھا ہے تمہیں قرآن پرانے شریف کی آیت کی تشریح ہمیں مانا ہے ہم نے تمہارا کھٹا نہیں کیا تمہاری مندروں کے اندر تمہارے دیوی دیوتا عورت پر نمکتے ہوئے دکھائے گئے متھرا کے اندر مندر ہے پیشاب کا زو اس کی پوجا کی جاتی ہے ہاسن کے پاس بیلور کے پاس ایک نندا پتھر کا مجسمہ ہے ہم ٹھٹا نہیں کرتے ہمارے پاس ٹھٹا کرنے کا ساز و سامان ہے شرمگا کی پوجا کرنے والی قوم اس ہندوستان کے اندر موجود ہے عورت کی پیشاب کی جگہ کی پوجا کرنے والی قوم میرے رب و جلالت کی قسم اس ہندوستان کے اندر موجود ہے ہم نے چھٹا نہیں کیا ہم نے مذاق نہیں کیا ہمارے نبی کا مذاق اڑا کر ہمارے قرآن کا مذاق اڑا کر ابھی امریکی کتے عراق کی سرزمین کے اندر ابو غریب جیل کے مظلوموں کے سامنے بندوق چلا کر کلام نے پاک چھلنی نہیں کیا ایک مثال کیا کرے گا یہ کمزور مسلمان سو سو روپے میں ووٹ بیچنے والا گجرات کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کے آبرو لوٹنے والے کو جس قوم نے بلا دیا ہو جس قوم نے بابری مسجد کے تھزانے کو بلا دیا ہو جس قوم نے ہندوستان کی جنگی آزادی اور جہاد کے کارنامے کو وہ غدر سے تعبیر کرتی ہو مسلمان مضمون لکھتا ہے کیبنیٹ منسٹری میں بی جے پی کی ممتاز صاحب ایک مسلمان ہے لوگوں نے کہا چلو بی جے پی کتنی ہمدرد ہے غمخوار ہے کم سے کم ایک مسلمان کو تو لے لیا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اس آدمی کو کئی سالوں سے میں چنتا کر رہا ہوں اخباروں کے اندر یہ مضامین لکھتا تھا جب کبھی علماء پر انگلیاں اٹھی اللہ کی قسم جب کبھی علماء پر انگلیاں اٹھی مدارس ہدف ملامت بنے مساجد پر اذانوں کی پابندی کی بات ہوئی میرے رب کی گٹ و جلالت کی قسم یہ وہ ملون آدمی تھا جو ہمیشہ سے کفر کی طرف داری کرتا رہا اور شرف کی پاسبانی کرتا رہا علماء کو گراتا رہا ایک مرتبہ میں سمجھ گیا کوئی اور یہ ممتاز ہوگا ابھی پتا چلا یہ وہ حرام الدہر تھا ایسے کتنے عبداللہ ابن سبا ایسے کتنے منافقین آج مسلمانوں کی جماعت میں صفوں میں موجود ہوں گے عیدگاہوں میں سرما لگا لگا کر آئیں گے جمعہ میں اتر اتر لگا کر آئیں گے قربانی میں گوشت باٹا کریں گے آج وقت پڑنے پر پتا چلا کہ بی جے پی اگر کسی کو منسٹری دے رہی ہو تو بی جے پی سے کتنے سالوں سے وہ پل رہا ہوگا اپنے زمین اور ایمان کا سودا کیا ہوا ہوگا کہ سب جا کر آج حکومت مل لے کر بی جے پی اس کے ممنوع کرم ہو کر اس کے احسان کو مان کر آج اسے ہوتا دے رہی ہے ایسے کتنے سردار ایسے کتنے میر جعفر اور میر صادق آج ہماری صفوں میں آج ہماری مسلمانوں کی جماعت کے اندر موجود ہوں گے جو علماء کی پگڑیاں لیں گے جو ساخ کا مذاق کریں گے جو مدارس کا چھٹا کریں گے جو داڑیاں رکھنے والے امام باندھنے والے کو گری ہری نگاہ سے دیکھیں گے کیا عزت کی مسلمانوں تم نے مدارس ہے ربیہ کی مسلمانوں تم نے کیا قدر کی مناروں سے نکلنے والے حیال الصلاح اور حیال الصلاح کی جو آج امید رکھتے ہو کہ امریکہ ہماری بات مانے گا آج توقع رکھتے ہو اسرائیل ہمارے سامنے سر تسلیم خم کر دے گا تم نے کیا حق ادا کیا آخائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا میرے ذہن میں تو ایک بات آتی ہے کہ یہ جو دہشت گردی کی لڑائی ہے یہ فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی ہے دارلوم دیومن جو اب تک خاموش بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنی خاموشی کو توڑ دیا ہے اور ہمارے بزرگ استاد محترم نے اس کانفرنس کے ذریعے سے جو مخالف دہشت گردی کانفرنس تھی حکومت وقت کو للکارا اور کہا صاف دو سکے نے اور واضح الفاظ میں کھڑے انداز میں تم ہمیں بتاتا ہو کہ اگر تم ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر ہندوتوا کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہو تم کہہ دو پھر اس کے بعد یہ انار کا درخت کیسے مجاہدوں کو جنم دیتا ہے اور اس انار کے درخت کے پھل نے کیسے انگریزوں کے دانت کھٹے کیے پھر دیکھ لینا اپنا انجام نہیں اگر تم جمہوریت کی بات کرتے ہو اگر تم سیکولرزم کی بات کرتے ہو اگر تم مساوات کی بات کرتے ہو صاف صاف میدان میں آ کر کھڑی کھڑی بات واضح کر دو ورنہ کھڑے اور دو ٹکے میں اور کھلے ہوئے الفاظ میں تم کہہ دو ہم ہندوتوا کی لہر ہندوستان کے اندر جاری کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کے چکے چکے کو ہندوستان کی گلی کوچے کو ہم گجرات بنانا چاہتے ہیں ایک مرتبہ تم پارلیمنٹ سے یہ سدا لگا کر بتاؤ ایک مرتبہ تم سپریم کورٹ سے یہ جو ہے سدا لگا کر بتاؤ پھر دیکھ لینا ہمارا پیدا ہونے والا بچہ ہاتھ کے اندر بدر اور حد کا پیغام لے کر پیدا ہوگا ہم ڈرنے والے نہیں ہیں مسلمانوں اگر یہ جنگ اس وقت فیصلہ کن موڑ پر آ چکی ہے اب یہ وقت ہے کہ کون دہشت گرد بتا دیا جائے اور دنیا نے دیکھ لیا عراق میں ظلم کرنے والا فلسطین میں ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والا اور افغانستان کے مجبوروں پر بم گرانے والا مساجد کی اندر نمازیوں پر فائرنگ کرنے والا بمباری کرانے والا ایسا کرو کرنے والے بندوں پر بمباری کرانے والا کون خونخار بھیڑیا ہے اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے مسلمانوں اب وقت آ چکا ہے کہ ہم کسی فیصلے پر پہنچ جائیں دارلوم نے یہ دبا لگا دی ابھی ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے اسی وقت پٹنہ میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مخالف دہشت گردی کے جلسے ہو رہے ہیں اور کل رام لیلا میدان میں جب میں وکیل شریک ہوا تھا بلا جو ہے مکتب فکر کے لحاظ سے کوئی اب بھید بھاؤ نہیں ہے بریلی اور دیوبندیوں کا غیر مقلدیوں اور جماعتیوں کا اب جمع ہو چکے ہیں اب وقت آ چکا ہے کہ مسلمان دہشت گردوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیں اس لیے خبردار مسلمان جو داڑھی منڈا ہے خبردار مسلمان جو اللہ کے گھر کو ویران کرنے والا ہے خبردار مسلمان ٹی وی اور ڈش اینٹینا کے ذریعے سے اپنے گھر کے اندر یہود و نسارا کو کافی اور مشرقین کی تحریر اور تمدن کو لانے والا ہے خبردار وہ مسلمان جو علماء اور اکادمی اور بزرگان دین کے لباس کو چھوڑ کر کافی روز شماروں کی تہذیب و تمدن کو اپنا رہا ہے خبردار مسلمان زنا کے اندر مبتلا ہے خبردار مسلمان اب یار کی لڑکیوں کو بھگا کر لے جا کر پارکوں کے اندر ان کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے خبردار وہ نوجوان جو سیاسی کتوں کے پیچھے پڑ کر اپنے ایمان اور اپنے ضمیر کا سودا سو روپے اور پچاس روپے میں زندہ باد باد کر کر کہہ رہا ہے خبردار تیری سانسیں اب گھٹ رہی ہیں اور تیرے انصاف کا وقت وہ آ چکا ہے کل اگر یہ وقت آئے گا حکومت مجھ سے کہے گی امیر المومنین مجھ سے تقاضا کرے گا اپنی صفوں میں اپنی جماعت میں کوئی دہشت گرد ہو تو پیش کرو میرے رب کی قسم داری مجھے تیری خیریت نہیں ہے میں تجھے پیش کر دوں گا جو نبی کا غدار ہے وہ نبی کی امت کا بھی غدار ہے دیر تماروں کے لباس پہننے والے عورتوں کو رنگیوں کی طرح پھرانے والے اب تیری زندگی کی سما گل ہو رہی ہے تیری زندگی کا وقت ختم ہو رہا ہے تیری سانسیں اب جو ہے الٹی گنتی تیری سانسوں کی شروع ہو چکی ہے اب حکومت ایک فیصلے پر ایک نتیجے پر پہنچنے والی ہے دارلوم اور جنت الوا کی تحریک ایک نتیجہ کل موڑ پر پہنچ چکی ہے اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے والا ہے اس دودھ کے اندر لیمو کے قطرے پڑ چکے ہیں کالی دودھ اور گندا پانی الگ ہونے والا ہے خبردار اپنی ماں کا بلاکار کرنے والے عورتوں کو رنڈیوں کی طرح بھیجنے والے اللہ کے گھر کو ویران کرنے والے کل یہ گاڑی والے علماء یہ ملا عمر کے نقش قدم پر چلنے والے یہ حضرت اسامہ کا نام لینے والے کچھ کو پکڑ کر پیش کر دیں گے لو جو میرے آقا کا نہ ہو سکا وہ ہمارا بھی نہیں ہو سکتا جس کا لباس صدیق کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں ہو سکتا اور جو مسلمان قبیلے میں ذات میں پیدا ہو کر آئس سمیا نام رکھ کر رنڈیوں کے کام کرے وہ کبھی ہماری نہیں ہو سکتی اب وہ وقت آنے والا ہے کہ تجھے ابو غریب جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا گوانتا نامو بیٹی کی جیل اندر ڈال دیا جائے گا تیرا پہانا تجھے کھانے پر مجبور کیا جائے گا تیرا پیشہ تجھے پینے پر مجبور کیا جائے گا تجھے کام کر تیری ماں اور بہنوں کی آبرو اسرائیلی کچھ وہ نتیجہ آئے اور وہ لمحہ آئے دیکھ اپنے چہرے کو آقا کے چہرے کی طرح بنا لے اپنی زندگی کو اولیاء کے نقش قدم پر ڈھال دے وہ وقت دیکھنے میں نہ آئے کہ جب تیری مسجد کے اذان سے تیری مسجد کے میناروں سے اصلا تو خیر من النوم کی سزا سن کر تنظیر پاخانہ کھانے کے لیے نکل پڑے <coughs> کتا گندگی کھانے کے لیے اور ہڈی چمانے کے لیے نکل پڑے اور تو حالت جنابت میں اپنی جنیبی بیوی کے ساتھ نا عورت کے ساتھ پہلو میں سوتا رہے آج کے بعد اگر یہ زمین دیکھے گی داڑھی مڈے کتے تیرا برا وقت آ چکا ہے یہود و نسارا کے پلے اب تیرا وقت ختم ہو رہا ہے ماننا ہے مان لے اگر نہیں ماننا ہے کل تو افیڈیویٹ بنا لے تیری مسجد کے ملا سے اعلان کر دے آج تک میں مسلمان تھا ملا کی تقریر سن کر میں اسلام کو چھوڑ چکا ہوں میرا رب تیرے سجدوں کا محتاج نہیں ہے میرے آقا تیرے ضرور کے محتاج نہیں ہے مسلمان بن یادین آمن کھلو سین کا ولا ستری ختوا کے ایسا مسلمان بند سی نے من اثر سجود کی یاد تازہ ہو جائے ایسا مسلمان بن ادارو ذکر اللہ کہ تیرے چہروں کو دیکھ کر اللہ اور اللہ کے نبی کی یاد تازہ ہو جائے تیرے چہروں کو دیکھ کر فلموں میں کام کرنے والے کتوں کی یاد نہیں شرابیوں کی یاد نہیں حرام الدہروں کی یاد نہیں دیکھ تیرا وقت ختم ہو رہا ہے ماننا ہو عزت کے ساتھ مان لے ماننا سمجھ لے نہ ہو بخاری کی زبان سمجھ لے مکے اور مدینے کی زبان سمجھ لے داڑی بڈے حرام الدہر بے نمازی کتے ایک طرف پیران پیر کا دامن تھامنے کا دعویٰ اور دوسری طرف اللہ کے گھر کو ویران کرنا ایک طرف اشخان اولیاء کا دعویٰ اور دوسری طرف قبرستانوں کے اندر و میلے کے نام پر بدکاری کرنا وقت ختم ہو چکا ہے اب یہ سما گل ہونے کے قریب ہے کب لکھتے کہ تم مکے کی زبان سمجھ لے مدینے کی زبان سمجھ لے ورنہ اسرائیلی کتے ورنہ امریکہ کی ناجائز اولاد اپنے کوڑوں کے ذریعے سے اپنے آئٹم بام کے ذریعے سے اپنے اے کے فورٹی سیون کے ذریعے سے اور اپنے جو ہے ہتھیاروں کے ذریعے سے تجھے وہی یہ قومن بھائی رقم سم ملا یقون رقم اسے ملا کی بکار نہ سمجھنا اسے مولوی کی چولہا بیانی نہ سمجھنا تجھے نبی داڑی مڈا دیکھنا نہیں چاہتے تجھے تیران پیر ڈھیر و شمار کے لباس میں دیکھنا نہیں چاہتے مسجد کا ذرا ذرا تجھے بدوا دے رہا ہے کلام پاس کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ تھے تیرے اوپر نانک کی توق پہنا رہی ہے فرشتے پر کر رہے ہیں قبر تیرا انتظار کر رہی ہے کہ کب تو آئے گا تیری فصل آپس میں مل جائے اور تیرے اوپر اڈے کو مسلط کر دیا جائے مان لے میری ماں مان لے میری بہن مان لے میری امت کی بیٹی کب اس سے کہ امریکہ بنان تمام و بیٹی جیل کی شکل تیرے ہندوستان کے اندر بنا دے اسرائیلی کتے فلسطین کے ساٹھ لاکھ افراد کی جیل تیرے ملک کے اندر بنا دے میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں اور میرا رب کا خالوص اور میرے رب کا دستور بھی یہی ہے کہ اللہ ایک موقع دیتے ہیں ایک مہلت دیتے ہیں سنبھلنے کا جب نہیں سنبھلتے ہیں وہ عملی لہم ان قیدی متی میرا رب کیسا ہے میں ڈھیل دیتا ہوں اور ڈھیل کی مہلت ختم ہوتی ہے تو میری پکڑ بھی سخت ہوتی ہے میرا رب کہتا ہے پلنگا نسو نہ پتہ نہ لے گی اب بابا کل صحیح جب وہ میری نصیحت کو بلانے لگتے ہیں تو میں ان کے لیے زمین و آسمان کے خزانے کھول دیتا ہوں ادا فری ہو بیماروں تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مست ہونے لگتے ہیں اترانے لگتے ہیں بیٹیوں کی شادیوں کے اندر ویڈیوگرافی کے اندر اور بسے سسٹم میں کتوں کی طرح ہڈیاں چلانے میں مصروف ہوتے ہیں نہ ہوں وقت کا پیسہ ہوں مبنی اچانک میں پکڑ لوں گا کیا ہوا لڑکی کے باپ کو دل کا دورہ پڑا بیٹی کا سہاگ دیکھ نہ سکا کیا ہوگا کو بیٹی کی سہاگ سہاگ کو دیکھ نہ سکی اچانک بی پی ریز ہو گئی اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا میرا رب کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا آج کی رات تیری آخری رات آج کے بعد تیرے چہرے پر بغیر گاڑی کا تیرا چہرہ نہیں ہونا چاہیے آج کے بعد تیرا گھر بغیر نماز کے نہیں ہونا چاہیے آج کے بعد تیرے ناول میں کافی روالوں کا گانا بجانا نہیں ہونا چاہیے آج کے بعد تیرے گھر سے ٹی کا جنازہ نکلنا چاہیے ورنہ نکلے تو ملا کی بھکار سمجھ لے یا حقیق کی چولا بیانی سمجھ لے کل میرا رب عذاب آ کر تجھے پکڑ لے گا تب ملا کی یاد تازہ ہوگی کل تیرے جسم پر سبل کی گھاٹیاں ڈالی جائیں گی ملا کی بھکار یاد ہوگی اور جب تک تیرے خبر میں زمین پر نیچے سے تب تجھے ملا کی تقریر یاد آئے گی کر لکھے کہ میں تجھے ملا عمر کے سامنے دہشت گرد بنا کر پیش کروں کر لکھے سے حضرت اسامہ کے سامنے میرے رب کی جت و جلالت کے قسم ہندوستان کی عدالتوں میں ایک وقت وہ آئے گا کہ قرآن کے فیصلے ہوں گے حدیث کے فیصلے ہوں گے گاندھی جی نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب ہندوستان کی سرزمین کے اندر صدیق و فاروق کی عدالتوں کو میں قائم کرتا گاندھی جی تیرا خواب شرندے کا تعبیر ضرور ہوگا تیرے خواب کی تعبیر سچی ہوگی اس لیے کہ تو قرآن پڑا ہوا ہے اور جب تو نے قرآن پڑھا تو کلام پاک کے دسویں پارے میں اور کلام پاک میں شور سب میں کیا تھی نہیں پڑھا پڑپور دین و کلو دلہ کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ پورے عالم میں رب کا دین ہو جائے گا سپریم کورٹ میں فیصلے فرام کے مطابق ہوں گے میں تجھے دہشت گرد بنا کر پیش کروں گا میں تیری ماں اور بہنوں کو کہوں گا کہ یہ رنڈی اور یہ وہ عورتیں ہیں جو ماحول کو خراب کر رہی ہیں یہ مردوں کی زندگی اور نوجوانوں کو زینا کی طرف راغب کرنے والی ہیں کر لکھتے کہ میں تیرا گربان پکڑ کر میں ملا عمر کی عدالت میں تجھے مجرم بنا کر پیش کروں عزت سے مان لے عزیز نہیں مانتا وہ ذلی دلیل اسرائیل تجھے اپنی زبان سے سمجھائے گا تجھے گوان تنا کی جیل میں تجھے ابو غریب جیل میں رب کا قرآن یاد آئے گا مسجد کا مسلح یاد آئے گا اصلا تو من النوم جب تجھے رات کو سونے نہیں دیا جائے گا یاد آئے گا عزت کی زبان سمجھتا ہے یا اور بدر اور سبوک کی زبان سمجھتا ہے اب یہ تیری مرضی ہم نے موقع فراہم کیا ہے ہم نے غیروں کو موقع فراہم کیا ہے ان کے باپ کی مزاق نہیں تھی کہ میرے رب کے قرآن کا مذاق اڑا ہے میرے قرآن پڑھانے والے مدارس کی طرف دہشت گردی کا ان کے باپ کی مزاق نہیں تھی کسی ماں نے دنیا میں ایسا بچہ جنم نہیں لیا جو کبھی اسلام کے خلاف زہر اگلے اور جب اگلتا ہے اس کے زہر کو اس کے حلق کے اندر اتار کر ہم نے اسے زندہ دفن کر دیا ہے گسلے میں کداف کو ہم نے کیا کیا ہے ہم نے غلام محمد قادیانی کو کیا کیا ہے ہم نے ہندوستان کے اندر آنے والے غدار انگریزوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے یہ تاریخ تجھے بتائے گی یہ تیری میری کمزوری ہے مسلمان نوجوان اٹھ کھڑا ہو جا اسلام کی سما کو روشن کر نوجوان قرآن کے لیے اپنی زندگی دے دے بہت ہو گیا فلموں کے لیے زندگی گزار کر بہت ہو گیا کافی کے لیے زندگی گزار کر بہت ہو گیا اخیار کے پیچھے زندہ باد مردہ باد کہہ کر ایک مرتبہ مدین منورہ کی سرزمین سے نکلنے والی صداؤں پر لبیک کہہ دے حرض شریف کی میناروں سے نکلنے والی صداؤں کو لبیک اللہ لبیک کہہ دے پھر دیکھ لے آگے آنے والا سورج تیرے لیے وہ اپنی کرنوں کے اندر تیری کامیابی کا نسر من اللہ وہ سکون قریب کا پیغام لے کر آئے گا قرآن میں یہ بھی تو آیا تھا نسر من اللہ وہ سکن قریب اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی طرف سے کامیابی ان قریب ہے وہ کتنی ان قریب ہے بھائی ہر ذرے ذرے کو گجرات بنانا چاہتے ہیں یہ لوگ جو چاہتے ہیں کرتے جس کو چاہتے ہیں اٹھاتے ہیں جس پر چاہتے ہیں مقدمے ٹھوستے ہیں نٹ کے اندر میں نے کہا دسیوں ویب سائٹ ہزاروں آخا کا مذاق ہے اور وہ عورتیں جو پیچھے کڑی ہوئی ہیں جب وہ سات منٹ نو منٹ کی فلم ہوتی ہے کتنا فلم ابھی ختم نہیں ہوئی ابھی یہ جو ڈینمارک کا کارٹون بنانے والا حرام زیادہ انتم سنسکار نہیں ہوا ابھی وہ سزا ختم نہیں ہوئی ابھی کتنا فلم کی چوری ختم نہیں ہوئی آقا کو دکھایا جا رہا ہے کہ سر میں بم ہے پیچھے عورتیں ہیں جب فلم وہ ختم ہو رہی تھی اللہ کی ختم میرا کلیجہ کام گیا نوجوان میری اور تیری اما عائشہ کا مذاق اڑایا جائے میرے آقا کا چھٹا کیا جائے اور تو ان سکا کرنے والوں کے چہرے بنائے ان چٹا کرنے والوں کی تہذیب اور تمدم کو اپنا ان حرام دادوں کے طور طریقوں آقا کے دشمنوں سے تجھے محبت اور آقا کے چہرے سے تجھے نفرت نکل جا نکل جا میں تیرا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں میں تیری بیٹی کا نکاح پڑھانے کے لیے تیار نہیں کوئی اور ملہ ہوگا پڑھا لینا جو حرام زادے ہمارے آقا عورت کو پیش کیا گیا تو اچانک اس عورت کو دیاس کرتے ہوئے دکھایا الحاظ بلّہ سب الحاظ بلّہ کلیجا کام گیا کہاں آزا سعید تو عائشہ یہ عائشہ سعیدہ جو ہے الحاظ بلّہ ہم نے کس کا مذاق اڑایا ہماری اماں عائشہ کو معاف نہیں کیا انہوں نے دیکھا خدا کا کار امانتا کی طرف انگلیاں اٹھانے والوں پر کیسے آیا ان ندینہ یہ الفاحشہ گونا انتقی کے اندر اللہ نے ان کے انجام کو بتایا آج چوبیس گھنٹے نہیں گزرے میں کھول کر تجھے بتا سکتا ہوں انگلیاں چلانا نٹ پر تیرے باپ اور تجھے نہیں آتا ان ملاوں کو بھی آتا ہے ان گاڑی والوں کو بھی آتا ہے کیا چار انگلیاں چلانا سیکھ لیا تو یہ سمجھتا ہے اس ملا کی دوڑ مل تک ہے ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں تیری نوجوانی کا لہو کہاں بہ رہا ہے ہم جانتے ہیں تیری مردانیت کن قبرستانوں کے اندر دفن ہو رہی ہے یہ نہ سمجھنا کہ ملا بے خبر ہے انہی نیٹ کے اندر کتنا مذاق کیا گیا مسلمان میری ماں میری بہن اب کسی ٹیپو کو پیدا کر لے اب کسی محمد بن قاسم کو پیدا کر لے اب کسی عالمگیر کو پیدا کر لے کسی شاہ جہاں کو پیدا کر لے میری ماں اب کسی اشرف علی کو پیدا کر لے کسی قاسم نانوتی کو پیدا کر لے اب ظالمین ہوا کم ہے بارش کے خطرات کم ہیں اے میری ماں اب ظلم اور کتنے زیادہ ہو گئے ہیں یہ مرد ہجڑے بنتے جا رہے ہیں خدا کے گھر کو ویران کرنے والے ہیں خدا کی گھر کی اینٹوں کو اور خدا کے گھر کے ظاہر کو تو سجا رہے ہیں ابھی آج فجر میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا بتا چلے گا کون نبی کا عاشق ہے اور کون نبی کا غدار ہے آج فجر میں آج فجر ایک سال کا انتظار نہیں اور اگلے سال نیلا کا انتظار نہیں دیکھیں گے کتنے نئے کا لال نبی کے عاشق قرآن پر مننے والے اور نبی کی سنتوں پر مننے والے اصلا تو خیر و النوم پر کہیں گے صدقتا و بررتا و تھا وقتا تو نے سچ کہا تو نے نئے کام کیا مجھے جگہ دیا میں کتوں کی نیند سو رہا تھا میں مردوں کی نیند سو رہا تھا میں تندیر سے کتر ہو گیا تھا وہ برر تھا صدقتا و وہ تھا وہ نہ تک قبل خیر ماشاء اللہ اے بلال کے نائے تو نے کتنا عمدہ جملہ کہا اختلاف بریلی کا دیوبند کا عرس میں تو ہے نماز میں نہیں ہے اختلاف تبلیغ کا اور امام احمد رضا خان کا قوالی میں ہے داڑھی میں تو نہیں داڑھی تیری کہاں چلی گئی تیری نماز کہاں چلی گئی تیری حیا کہاں چلی گئی تیری شرم کہاں چلی گئی ہالینڈ جہاں دنیا کے وہ ممالک جن میں جنا بھر سر عام کھلے عام کیا جاتا ہے انہیں ممالک کے اندر ایک ملک ہے ہالینڈ ابھی اخبار میں میں نے دیکھا اور اللہ کا قرآن اور اللہ کے قرآن کی آیت تازہ ہو گئی وہی سب قومن غیر سارکم ہالینڈ کی ایئرپورٹ کی وہ اسٹاف اور ایئر ہوسٹس اور ایئر ہوسٹس اور ایئرپورٹ کی جو اسٹاف ہوتی ہے جب تک گندے کپڑے کافیات آریات وہ کپڑے جو ننگے ہوں وہ نہ پہنے کوئی ایئر ہوسٹس ہو نہیں سکتی کوئی ایئرپورٹ کی ملازمہ عورت نہیں ہو سکتی ایئرپورٹ کی اسٹاف عورت وہ ہو جو جسم کو جھلکائے ایئر ہوسٹس وہ ہو جو اپنی میٹھی اداؤں سے ایک وہ مردہ بڈا جس کی شہوت مر چکی ہو سے اس کی شہوت کو جگائے یہ معیار ہے ان حرام زادوں کا یہ معیار ہے ان کمینوں کا یہ اگر ہندوستان پاکستان میں ہوتا تو ہم کہتے کہ ہندوستان پاکستان میں حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا لشکر روا دوا ہے اگر یہ بات بر صغیر میں ہوتی ہم کہتے انار کا درخت بول رہا ہے اگر یہ بات بنگلہ دیش سری لنکا کے اندر ہوتی تو ہم کہتے کہ چار اینا کے ماننے والے ان کے فالوور یہ بات کہہ رہے ہیں ہالینڈ کی وہ سرزمین جہاں کتے اور کتوں پر شاید ملاپ کی پابندی ہو لیکن زانیوں اور زمیہ اور شہرت والے مرد اور بدکار عورت کی ملاپ میں کوئی پابندی نہیں ایئر ہوسٹس اور ایئر اسٹاف جو لیڈیز جو ہے اسٹاف تھا وہ اس نے مینجمنٹ کو درخواست دی اپلیکیشن دی ان کپڑوں میں اور زیادہ دنوں تک اور گھنٹوں تک نہیں رہ سکتے اگر ڈیوٹی میں رکھنا ہو تو رکھو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کا پردہ پسند ہے ہالینڈ کے ایئرپورٹ سے اب پردے کی باتیں ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کے گھروں میں رنڈی بنانے کی فکریں ہو رہی ہیں کیوں تباہی نہیں آئے گی کیوں بربادی نہیں آئے گی اور آئے گی اور آئے گی دیکھ لینا آنے سے پہلے اپنی حالتوں کو بدل لینا اگر اپنی حالتیں بدلو گے نہیں تو دیکھ لو یہ نہ سمجھنا میرا باپ داڑھی منڈاتا تھا مر کر چلا گیا میرا دادا داڑھی میں بھی ہوئی تو نہیں ہوتا اب داڑھی مڈے تیری خیر نہیں کپل میں جانے سے پہلے تجھے دہشت گرد بنا کر پیش کیا جائے گا بے پردہ عورتیں اب تمہاری خیر نہیں کہ تم جو ہے شکرانے کی اور نکاح کی ولیمے کی محفل میں چوڑے سروں پر اٹکا کر جیسے آقا نے فرمایا اونٹ کے کوہان کی طرح عورتیں اپنے سروں پر چونڈا باندھا کریں گی یہ روایت دیکھنا ان رنڈیوں کو دیکھنا اور سولی کسی کے اندر آرو مارک ہے اور کسی کے اندر تیر و تلوار ہے اور کسی کے اندر یہ دعوت نامہ ہے کہ لوگوں تم میری چولی سے میرے سینے کو دیکھو میری ماں قیامت کے دن ان سینے پر جہنم کے اندر تباہی ہوئی جو ہے سلاخوں کو تیرے سینوں پر چبایا جائے گا اور الٹا سینوں کے کل تجھے لٹکا کر میرا رب جہنم کے اندر تجھے عذاب دے گا یہ مرد اپنی حوث کو پورا کرنے کے لیے تجھے گندے کپڑے پہنا رہے ہیں میری ماں عائشہ کے دوپٹے کو نہ چھوڑنا اتحجہ کی تہذیب کو نہ چھوڑنا قدیم فاطمہ کے گھر کی تو طور طریقوں کو نہ چھوڑنا یہ مت حوث کے پجاری ہیں تجھے ننگا کر کر تجھے بازاروں میں تجھے ولیمے میں تجھے ڈنر پارٹی میں تجھے گھر کی ٹھنڈک میں ننگا کر کر ایک دوسرے کو دکھانا چاہتے ہیں تو تو جب جا کہنا کہ میں محمد کی بیٹی ہو میں اڈوانی کی ٹھاکرے کی بیٹی نہیں مجھے رکھنا ہو تو نکاح میں رکھو ورنہ میں بے بگی کی زندگی گزار لوں گی میں یقینی کی زندگی گزار لوں گی لیکن محمد کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑوں گی میری ماں عزت اسی میں ہے کامیابی اسی میں ہے میرے آقا جب میرے میں تقریب لے جا رہے تھے ایک جگہ خبر سے خوشبو ایک جگہ میں خوشبو آئی فرمایا آقا نے جب رہی کیا جنت آ گئی جو اتنی دور سے خوشبو آ رہی ہے حضرت جبرئی امین علیہ سلاد و سلاد نے فرمایا آقا جنت تو بہت دور ہے کہا یہ خوشبو کیسے میری ماں تیری برادری میں تیری ذات میں ایک نام کی عورت تھی فرمایا جبریل امین نے آقا یہ فرعون کی بیوی آسیہ کے مزار سے خوشبو آ رہی ہے جو ساتوں آسمانوں تک مہک رہی ہے میری ماں جب ظالم اور خونخار بھیڑیے کی زوجیت سے نکل کر اللہ کی وحدانیت کے دامن میں آ گئی نبی کے پکار کو تو نے لبیک کہا میرے آقا میراج میں جاتے ہوئے تیری خبر سے خوشبو کو جنت کی خوشبو کو محسوس کیا تو نہ ان ظالم مردوں کی باتوں میں تو نہ بحث بلکہ تو اکرما بن کر اور ابو جہل کے گھرانے کو جنتی بنا دے اکرما کی بیوی بن کر ابو جہل کے گود میں پلنے والے بیٹے اکرما کو جنت کے راستے پر چلا دے اللہ نے تجھ میں وہ طاقت اور تجھ میں وہ قوت دی ہے میرے بھائیوں نوجوانوں آج کے بعد کی زندگی اللہ کا منظر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری غیرت اور ہماری حمیت کو جگائے اللہ ہمارا جینا ہمارا مرنا ہماری نوجوانی ہمارا بڑھاپا ہماری زندگی کا ہر لمحہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہماری پیشانی کے باندھ پکڑ کر اللہ کی غلامی کے لیے قبول فرما لے اللہ اس جلسے کے کرنے کرانے والوں کے اندر اخلاق پیدا کروائے یہاں جو مرد خواتین آئے ہیں اللہ کی زندگیوں کے اندر تبدیلی لے آئے اللہ تبارک تعالیٰ ان اللہ رب العالمین کی تفسیر بن کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب پر پائے العالمین یہ عنوان ملک کے مختلف حصوں میں اس عنوان کے تحت الگ الگ انداز میں بات ہوئی ہے بلکہ کرناٹک میں یہ پہلا بیان ہے ربی الاول کے بعد سے لے کر آج تک مسلسل الحمدللہ للہ کلکتہ میں بنگال میں منی پور میں نیپال میں بیانات ہوتے رہے اور اکثر جگہ ہم یہی پیغام دیتے رہے کہ دہشت گرد کون ہے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اس تعلق سے قیاست اور سیدھی بیان جو ہے برائے فروخت ہے آپ جاتے ہوئے ضرور اس کو حاصل کرتے ہوئے جائیں اور اس کے اندر دیکھیں کہ دنیا میں جس کو سپر پاور کہا جا رہا ہے وہ کتنا کمزور ہے اور دنیا میں دہشت گردی کا لیبل لگانے والے خود کتنے بڑے خونخار دہشت گرد ہیں یہ تمام باتیں ہیں اس کو آپ حاصل کرتے ہوئے جائیں اللہ تبارک تعالیٰ ہماری مجلس کو بے پناہ قبول فرمائیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر جینے اور مرنے کے توفیق نصیب فرمائے آمین و فردان الحمد للہ رب العالمین چاہے آگے کرو شکریہ دعا کے بعد بھاگ جائیں گے